Thank you. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم آپ کو جیسے یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے ریسرچ کے بارے میں بات چیت کی تھی کہ ریسرچ کا امپیکٹ اور ریسرچ کس طرح کیری آؤٹ کی جاتی ہے آج بھی ہم ریسرچ پروسیس پہ فوکس کریں گے تو یہ جو ہمارا لیکچر ہے گیارہواں لیکچر یہ ریسرچ پروسیس پہ اس پہ زیادہ فوکس ہوگا پروسیس کا نام میں نے اس لیے دیا ہے کہ ریسرچ جو ہے یہ بھی ایک قسم کا سفر ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب سائیکو تھراپی کی بات میں نے کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ سائیکو تھراپی بھی ایک سفر ہے یا ایک کہانی ہے اسی طرح ریسرچ پروسیس بھی ایک کہانی ہے اس کہانی کا بھی یو you نو know, شروعات ہوتی ہیں you know there a beginning to it پھر is a middle ground and then there a end to it تو آج کوشش میں یہی کروں گا کہ اس کہانی کو اس طریقے سے بیان کروں کہ آپ کو کچھ ریسرچ پروسیس کی بہتر سمجھ آپ کو پیدا ہو سکے سب سے پہلی چیز جو ہے جس کو ہم شروعات کہہ سکتے ہیں اس پروسیس کی وہ ریسرچر یا کلینکل سائیکالوجسٹ جو اس ریسرچ کو کیری آؤٹ کر رہے اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھنا بہت ضروری ہے ایک ایسا آئیڈیا جس کو وہ آگے لے کے چلنا چاہتا ہے جس پہ کہ وہ ایک قسم کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس پہ وہ ایک بلڈنگ بنانی چاہتا ہے ایک ایک سفر کا آغاز جس سے جو کرنا چاہتا ہے تو دیٹ از دا کی کوشچن تو اس کی کوشچن کو ہم کہتے ہیں ہائپوتھس سائیکالوجی میں ریسرچ میں ہم اس کی کوشچن کو ہائپوتھس کا نام دیتے ہیں تو یہ جو پروسیس ہے یہ رفلی چھ آپ کہہ لیجئے چھ ڈیسٹینیشن یا چھ منزلیں اس کی ہیں ایک یہ سمجھ لیجئے ایک ایسا سفر ہے جس کی چھ منزلیں ہیں پہلا جو منزل ہے وہ ہے جنریشن آف ہائیپوتھس دوسری جو اگلی ڈیسٹینیشن اس کی ہے وہ selection of measures of key variables ہے تیسرا جو ہے وہ سلیکشن آف ریسرچ ڈیزائن ہے چوتھا جو ہے وہ یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ سیمپل کس قسم کا ہونا چاہیے آپ کا پانچواں جو ہے وہ ہائپوتھس ٹیسٹنگ ہے وہ ہائپوتھس جو آپ نے اسٹیج ون میں ڈیولپ کیا تھا اس کی ٹیسٹنگ بائی یوزنگ اسٹیٹسٹکس اور آخری جو اس کا منزل مقصود جو ہے اس کو ہم انٹرپریٹیشن اور ڈسمینیشن ریزلٹس کا نام دیتے ہیں اب میں بات کرنی چاہوں گا تھوڑی تفصیل پہلے اسٹیپ کی which is generating of hypothesis جب ہم جنریٹنگ آف ہائپوتھس کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ what is it that we really want to accomplish through research یہ یہ بہت ضروری ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ یہ ایک ایسا فریم ہے میں کیمرے کے آگے کھڑا ہوں ایک میرا بھی فریم ہے اسی طرح یہ بھی ریسرچ کا بھی ایک فریم ہوتا ہے تو ریسرچ کے فریم میں جو کی کوشچن ہے اس کا سمجھنا اور جاننا ایک سائنٹیفک ریسرچ کے لیے بہت ضروری ہے سو دیو فور اس ہائپوتھس کو لے کے آگے ساری کی ساری جو ایفٹ ہوتی ہے وہ اسی کو ٹیسٹ آؤٹ کرنے کی طرف ہوتی ہے تو یہ جو ہائپوتھسز ہے یہ جو ہے یہ بیس ہوتا ہے کئی چیزوں پہ یہ ہمارے پاس کے ایکسپیرینسز پہ بیسڈ ہوتا ہے کئی دفعہ یہ کئی دفعہ ہماری مختلف تھیوریز پہ بیسڈ ہوتا ہے یہ ہمارے مختلف ایکسپیرینس پہ بیسڈ ہوتا ہے اینڈ سو اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک بہت کیئرفل آبزرویشن کے ذریعے یہ ہائپوتھس جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں یہ ہائپوتھس جو ہیں ان کی کیئرفل آبزرویشن اس لیے ضروری ہے کہ جو جب کلینکل سیٹنگ میں کلینکل سائیکولوجسٹ کام کرتا ہے تو وہ اپنے اس کام کے مشاہدے کے دوران کچھ ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جس کو پھر وہ ٹیسٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو بیسکلی جو ریسرچر ہوتا ہے وہ بڑا ایک آپ یہ کہہ لیجیے اسٹیوٹ آبزرور ہوتا ہے آف تھنگز ہیپنگ اراؤنڈ ہم تو یہ جو آبزرویشن ہے اس کی اسٹیوٹ آبزرویشن جو ہے یہ that plays a very important part پھر یہ جو آبزرویشن ہے اس کو مختلف طریقوں سے وہ کیری آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے فار انسٹنس ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جہاں پہ وہ ایک ایسے بچے کی پرابلم کو لے کے آتے ہیں جو کہ اگریسو ہے اور نان کمپلائنس شو کرتا ہے مطلب ہے کہ وہ کہنا نہیں مانتا تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم جب بچے سے کام کرتے ہیں تو ہمارے ہمیں چیز جو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے وہ یہ کہ بچہ تو actually is just an extension of the parental or the family سسٹم تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کی جو اگریسونیس ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اس کے ماحول سے اور تو اس صورت میں ایسی صورت میں کئی دفعہ جو ہائپوتھس ہوگا وہ ایسی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے کہ ہم ہم یہ ایک ہائپوتھس بنا سکتے ہیں کہ وہ پیرنٹس جن کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے یا آپس میں جن کے لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اگر وہ لڑائی جھگڑے بچوں کے سامنے ہوتے ہوں تو ان پیرنٹس کی جو اولاد ہوگی آگے اس میں بھی ٹینڈنسیز اگریسو ہونے کی یا ضدی ہونے کی یا کہنا نہ ماننے کی جو ہے وہ زیادہ پائی جائیں گی تو یہ اس طرح کی اس طرح کی جو آبزرویشنز ہیں یہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اکثر ان کو یوٹیلائز کرتا ہے اسی طرح کئی دفعہ یہ جو ہائپوتھسز ہے وہ آبزرویشنس سے ہٹ کے ذرا آگے جا کے ہم اپنی تھیوریز پہ بیس کرتے ہیں کئی دفعہ ایسی تھیوریز اور پرسنالٹیز ہمیں نظر آتی ہے جن کی بیسس پہ ہم کلینک ہم یہ ہائپوتھس بناتے ہیں تو یہ جو تھیریز بھی ہوتی ہیں یہ ایک قسم کا ہمارے لیے ایک روڈ میپ بن جاتی ہیں کہ ہم تھیری کو لے کے آگے چلتے ہیں اس کی بیسس پہ یو نو ہم چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سپورٹ جو ہے اس تھیری میں ہمیں ملتی ہے تو جو تھیری میں سے آئیڈیاز ہمیں ملتے ہیں پھر ہمیں ان موقع مل جاتا ہے ان کو ٹیسٹ آؤٹ کرنے کا اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ماضی کی جو ریسرچز ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے ایک ایک بیک گراؤنڈ بن جاتی ہیں ریسرچ کی بیک گراؤنڈ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا وسیع قسم کا سمندر بن جاتی ہیں کہ جس میں سے انسان جو ہے وہ مختلف چیزوں کو نکالتا ہے اور پھر ان کو ٹرائی آؤٹ کرتا ہے ریسرچز جو ہیں ہر ریسرچ اگر آپ غور کریں اس کے اینڈ میں کچھ نہ کچھ کنکلوژنس نکلتے ہیں کچھ کچھ کنکلوسو ایویڈینس نکلتا ہے چاہے وہ ہائپوتھس پروو ہونے کی شکل میں ہو یا نہ پروو ہونے کی شکل میں ہو لیکن اس سے ایک چیز جو ڈیفینیٹلی ملتی ہے ایک جو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے ہر ریسرچ کا وہ یہ ہے کچھ نئے آئیڈیاز کچھ نئی ڈائریکشنز یو نو کہ نظر ہماری کچھ نئے سمت کی طرف اور سمت کی طرف جانے جاتی ہے کچھ نئے آئیڈیاز آتے ہیں کئی دفعہ ریسرچرز جو ہیں وہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کئی دفعہ اپنی پچھلی ریسرچ کی بیسس پہ نئے ہائپوتھس اسٹیبلش کر کے ڈیولپ کر کے اس کو مزید آگے لے جاتے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں کئی دفعہ کچھ چینجز بیچ میں لا کے تو یہ جو پروسیس ہے پریویس ریسرچز کو یوز کرنے کا this is very commonly used and this is actually very big contribution میرے میری نظر میں ریسرچز کی جو نئے آنے والے کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آج کل ورچولی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تقریباً کوئی ساٹھ ستر ہزار صفحہ کلینکل سائیکالوجی پہ ہر سال جو ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے چھپتا ہے ان ادر ورڈز ستر ہزار صفحہ اگر سائیکالوجی کی ریسرچز پہ چھپتا ہے تو دیر از نو وے کہ ہر کہ, کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنا اتنا کچھ دیکھ سکے اور پڑھ سکے تو اس اس لحاظ سے جو جرنلز ہیں اور جو فارچونیٹلی آج کل کے دور میں کمپیوٹر کے اوپر انٹرنیٹ سروسز جو ہیں اس کے ہیلپ سے بے شمار امپورٹنٹ جو جو ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں وہ one can go through that and one can use that as a as a way of carrying out other researches اگلا ایک ایک جو ایلیمنٹ جو ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے اس پروسیس میں اس کو ہم کہتے ہیں سلیکشن آف میجرس ایک ریسرچ کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے ہائپوتھس جو تھا وہ ڈیولپ کیا اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کن ایریاز پہ کن چیزوں کو خاص طور پہ ہمیں یوز کرنا ہوگا کن ویریبلس کو کنٹرول کرنا ہوگا کن کنڈیشنس کو لانا ہوگا ریسرچ میں اور اس کی بیسس پہ ہم ہمیں آگے چلنا ہوگا اس میں آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ مختلف میتھڈز ہم کئی دفعہ اپناتے ہیں جس طرح ڈائریکٹ آبزرویشن کا میتھڈ ہے سیلف رپورٹنگ کا میتھڈ ہے اور اسی طرح ہم ان میتھڈز کی اپنی جو اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں اور لمیٹیشنز ہیں ان پہ بھی غور کرتے ہیں اور ان کے سلوشنز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ریسرچر ہے اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو ٹولز استعمال کرے وہ ریلائبل ہوں ان ادر ورڈس جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بات ریلائبلٹی کی کی تھی کہ وہ جو ٹولس ہیں وہ وہ وہی چیز واضح کریں جو ریسرچر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی اگر بار بار بھی یوز ہو اور کئی لوگوں سے بھی اس کو یوز کرے تو ایک ہی چیز سامنے آئے یہ نہ ہو کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایلیمنٹس چیزوں کے آنے شروع ہو جائیں مثال کے طور پہ اس وقت میں ایک مثال دینی چاہوں گا انگزائٹی ڈس آڈر کی اینگزائٹی ڈس آڈر یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے یا کنڈیشن ہے کہ اگر اس پہ ریسرچ ہو رہی ہو تو ہم ہماری جو ریسرچ ہے وہ اس کے کئی تین ڈفرینٹ پہلوؤں پہ ہو سکتی ہے ہم اس کو تین مختلف انداز سے ان ادر ورڈس دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پہلا انداز ہے وہ تو یہی ہوگا کہ ہم سبجیکٹ کی اپنی سبجیکٹو فیلنگ جو ہے اس کا اس کی بات کریں ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں how are you feeling right نا وہ کہتا ہے جی I am feeling anxious I am feeling apprehensive تو وہ اپنی فیلنگ کا اظہار کر سکتا ہے دوسری جو چیز ہے جو دوسرا لیول ہے وہ ہو سکتا ہے اوورٹ لیول اوورٹ لیول سے مراد ہے کہ کہ بیہیورلی وہ اس چیز کو کس طرح مینیفیسٹ کر رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے ٹانگیں تو نہیں زیادہ ہل رہی کئی دفعہ جب ہم اینکشیس ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے پاؤں زیادہ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ وہ کوئی ایک فزیکل لیول کی مینیفیسٹیشن جو ہے یو نو اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک جو تیسرا لیول ہے وہ ایسا لیول ہے جس جس کو ہم فزیولوجیکل لیول کہتے ہیں کہ جب ہم اینکشیس ہوتے ہیں فار انسٹنس تو ہو سکتا ہے ہماری پلس جو ہے وہ تیز چل رہی ہو یا یعنی جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا بلڈ پریشر تیز اس وقت ہائی ہو یا کچھ اور اس طرح کی اندرونی چینجز آ رہی ہو تو یہ سب ایسے طریقہ کار ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں to make observation and to to study the anxious behaviour اب اس میں ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ ضروری نہیں کہ تینوں کے تینوں ایلیمنٹس پہ ہم ریسرچ کیری آؤٹ کریں یا ان تینوں ویریبلس کو ہم مانیٹر کریں یا آبزرو کریں ان میں سے کسی ایک کو بھی آبزرو کر کے we can still carry out a very meaningful research تو یہ چیز میں رکھنی ضروری ہے کہ کوئی ایک خاص سنگل اپروچ جو ہے وہ ضروری نہیں اس کے لیے ہوتی بہرحال یہ ایک کانسٹنٹ چیلنج ہی ریسرچر کے لیے رہتا ہے کہ وہ ایسی اپروچ ڈھونڈے کہ جو اس کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ قریب لے کے جا سکے اس کے ہائپوتھس کے ٹیسٹنگ کے لیے تیسرا جو اس سفر کا اسٹاپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹنگ اے ریسرچ ڈیزائن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ریسرچ ڈیزائن کی بات کی تھی ڈسکرپٹیو ڈیزائنس کی بات کی تھی کوریلیشنل ڈیزائنس کی بات کی تھی ایکسپریمنٹل ڈیزائنس کی بات کی تھی سنگل کیس ڈیزائنس کی بات کی تھی پھر بات جو میں نے کی تھی اس وے میتھڈس کی اس وقت میں زیادہ تھوڑا فوکس کروں گا ان میتھڈالوجی پہ کہ کیا میتھڈز یوز ہوتے ہیں ڈیزائنس کی کیونکہ بات میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے کی تھی تو اب میں ڈیزائنس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن وہ میتھڈس جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے خاص طور پہ ان کی میں بات کرنی چاہوں گا جس میں سروے میتھڈ اور آبزرویشنل میتھڈ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اسی طرح آئی تھنک ذہن میں آپ یہ بھی رکھیے کہ یہ جو ریسرچز ہوتی ہیں یہ یہ دو قسم کی ہو سکتی ہیں ان میں ان کو ایک قسم کو ہم کہتے ہیں cross sectional researches cross sectional researches سے میری مراد ہے وہ ریسرچز جو ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں کی جاتی ہیں شارٹ پیریڈ آف ٹائم سے میں مراد ہے کہ کسی ایک ٹائم پہ یو نو ٹریٹمنٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل یوز کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اور اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں ہم یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ہم مختلف ایج کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں یو نو ہم فار انسٹنس اگر ایج ہمارا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کراس سیکشن اسٹڈی میں ہمارا جو سیمپل ہوگا وہ بیس سال پچیس سال تیس سال پینتیس سال اور چالیس سال کا ہوگا سو ان ادر ورڈس ہم اس, اس, اسی ٹائم میں چاہے وہ ایک مہینے کا ہو یا دو مہینے کا ہو اسی دو مہینے کے عرصے میں اگر دو مہینے کا ہے تو ہم یہ ایک کراس سیکشن کو یو نو ڈیل کر لیں گے اور اس کی بیسس پہ we'll be able to you know determine کہ آیا جو انٹروینشن جو ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا جو ہماری ٹریٹمنٹ تھی اس کنڈیشن کا کیا اثر پڑا ان لوگوں پہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں جو ایک ہی پاپولیشن کو ہم for a long period of time a long span of time ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خاص طور پہ ان ایلیمنٹس پہ بھی فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق ایج سے ہے لٹ سے کہ اسٹڈی اگر ایک ہے وہ بیس سال چلتی ہے تو اس میں ہمیں جو ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہم ایک فنومینا کو جس کو ہم نے بیس سال کی عمر میں شروع کیا تھا اسٹڈی کرنا اس کو ہم چالیس سال کی عمر تک اسٹڈی کرتے ہیں فار انسٹنس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہائپر ایکٹیویٹی کئی ریسرچز جو ہیں ہائپر ایکٹیویٹی پہ کی گئی ہیں جس میں جو ریسرچ ہے وہ ایک پانچ سال کے بچے سے شروع کر کے ایک اسی بچے کو یو نو بیس سال یا پچیس سال تک اس کو اسٹڈی کیا گیا یا یا اس یا بچوں کو پانچ سال سے پچیس سال تک اسٹڈی کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا اس سے جو فائدہ ملتا ہے ان دا لانگ رن وہ یہ ہے کہ ایک پروسیس جو ہے ایک ڈیولپمنٹل پروسیس جو ہے ایک کنڈیشن کا ہائپر ایکٹیویٹی کی کنڈیشن کا وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اگر ہائپر ایکٹیویٹی کو مختلف بیہیویئر اسٹریٹجیز سے ٹریٹ کیا گیا یا دوائی سے ٹریٹ کیا گیا اس کا بھی اثر اور اس کا بھی جو ایک ریپل ہوتا ہے ایک ایک ریپل جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو لانگیٹیوٹل اسٹڈیز بھی ہیں یہ بھی کراس سیکشن اسٹڈیز کی طرح بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں میں نے ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ریسرچ میتھڈس کا کیا تھا ریسرچ میتھڈز میں میں خاص طور پہ دو میتھڈ میتھڈس کی بات کرنی چاہوں گا پہلا جو ہے وہ سروے میتھڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ آبزرویشنل میتھڈ ہے سروے میتھڈ آپ جاننا چاہیں گے کیا ہے سروے میتھڈ جو ہے وہ بیسکلی ایک چیز کو اس کے اپنے پھیلاؤ میں دیکھنا ہے اس میں سروے میتھڈ میں ہم چیزوں کو پرڈکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہم cause and effect relationship establish کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہم چیزوں کو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی تو سرویز جو ہے جس آپ کو آپ اکثر پڑھتے ہوں گے یہ گیلپ پولز ہوتی ہیں آپ اکثر پڑھتے ہوں گے کہ جی پولیٹیکل ایشوز کے اراؤنڈ گیلپ پولز ہوتی ہیں بڑے بڑے فیصلے جب جو ملکوں میں ہوتے ہیں ان کے اراؤنڈ گیلپ پولز ہوتی ہے سرویز ہوتے ہیں انڈسٹری اپنا ایک نیا پروڈکٹ استعمال کرنے سے پہلے انٹروڈیوس کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سرویز کیری آؤٹ کرتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی نیڈ بھی ہے یا نہیں اس کی کھپت بھی ہوگی یا نہیں تو ان سرویس کا جو یہ سرویس جو ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ریسرچ کا ان کو قطن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ, کہ اس سے ٹرینڈز پتہ چلتے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے ایشوز کیا ہیں ان کے کنسرنس کیا ہیں is is it it they want for instance تو اس سے کافی چیزوں کی ایک قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور ان سرویز سے جو بے شمار جو ہمارے ہائپوتھس ہوتے ہیں وہ اور کلیریفائی ہوتے ہیں تو سروے جو ہے یہ ایکچولی ایک قسم کی ریسرچ ہے جو ایک ایک ایک آبزرویشنل ایک اس لیول پہ کی جاتی ہے جہاں پہ چیزوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے لیکن ان سرویز میں کیونکہ یہ یہ یہ بڑی لارج لیول پہ سرویز کیے جاتے ہیں تو ان میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ریپرزینٹیشنل سروے ہو in other words let say کہ اگر آپ ایک چیز ایک ایک آپ چیز کی مقبولیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ مقبولیت جو ہے اس کی جو نیڈ ہے اس کا جو یوزیج ہے وہ بیس سال سے چالیس سال کے لوگوں لوگوں میں ہوگا تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنرلی آپ کے شہر میں بیس سے چالیس سال کی پاپولیشن یا آپ کے ملک میں یا آپ کے صوبے میں کتنی ہے تاکہ اس کا ایک ایک ایسا کراس سیکشن آپ لے سکیں جو اسٹیٹسٹکلی آپ کو میننگ فل ڈیٹا جو ہے وہ مہیا کر سکے یہ کیری آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ سامپلنگ اسٹریٹجیز کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے تو سامپلنگ اسٹریٹجیز جو ہیں ان کا میں تھوڑا بریفلی ذکر کرتا چلوں سب سے پہلی جو سیمپلنگ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں simple random sampling simple random sampling سے مراد یہی ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس میں ہر ایک کو ایکول ایک اپرچونیٹی یا چانس ہوتا ہے کہ وہ اس میں شامل ہو سکے اس کو ہم کہتے ہیں سمپل رینڈم سیمپلنگ پھر اسی طرح ایک اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک خاص گروپ میں سے اپنا جو سب جو سبجیکٹ پول ہے وہ لیتے ہیں پھر اسی طرح تیسری جو ہے وہ پروپوشنیٹ سیمپلنگ کراتی ہے پروپوشنیٹ سیمپلنگ سے مراد جو ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اوور آل جو پاپولیشن ہے اس کا پرپورشن کس حساب سے ہم اپنا سیمپل بنائیں اسی طرح ایک اور جو چوتھی آپ کہہ لیجیے جو سیمپلنگ کی اسٹریٹجی ہے وہ نان پرابیبلٹی سیمپلنگ ہے میں جب بات نان پرابیبلٹی سیمپلنگ کی کرتا ہوں تو میرا مراد ایکچولی جو ہے وہ تین ٹائپس کی سیمپلنگ ہے پہلی جو ٹائپ ہے وہ کنوینئنس سیمپلنگ ہے کنوینئنس سیمپلنگ سے مراد ہے کہ وہ طریقہ کار جو آپ کو بہت کنوینئنٹ لگتا ہو مثلا اس میں آپ یہ آپ اگر کسی یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اب کنوینئنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے آگے سے جو بھی اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ آؤ بھائی ذرا شامل ہو جاؤ ایک ریسرچ کیری آؤٹ ہم کر رہے ہیں ذرا اس میں شامل ہو جاؤ تو this is more like you know this is this is convenience basically کہ جس میں آپ زیادہ ایفرٹ نہیں کرتے سیمپل کو ڈھونڈنے کی یا اس کو بنانے کی آپ جو جو بھی کنوینئنٹلی لوگ اویلیبل ہوتے ہیں ان کو آپ انوالو کر لیتے ہیں دوسری جو ٹائپ کی سیمپلنگ ہے اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اس میں آپ آپ یہ جس طرح فار انسٹنس آپ کسی جگہ جاتے ہیں کسی ہوٹل میں جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ وہ فارمز پڑے ہوتے ہیں کہ جی فیڈ بیک دو تو وہ مینڈیٹری نہیں ہوتا وہ سیلف سلیکشن ہی ایک قسم کی ہوتی ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اس پہ فیڈ بیک لکھ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ جی مجھے یہاں کی سروسز پسند آئیں یا نہیں آئیں اور جس کی دل نہیں کرتا وہ نہیں کرتا اسی طرح ریسرچز میں بھی یہ چیز ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ نوٹس لگا دیتے ہیں بلیٹن بورڈ پہ کہ یو you نو know, اس چیز کے بارے میں آپ اپنے کامنٹس اگر لکھتے ہیں اگر لکھنا چاہیں تو لکھتے ہیں تو that's a kind of a self selection process تیسرا جو پروسیس ہے اس طرح کی سیمپلنگ کا وہ ہوتا ہے جس میں کہ بات جو سبجیکٹس ہیں وہ آگے سے آگے اور سبجیکٹس کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں میں یہ کر کے آیا ہوں میں اپنی فیڈ بیک دے کے آیا ہوں اس ایشو کے بارے میں مجھ سے یہ یہ سوال پوچھے گئے تھے تم بھی جاؤ یہ کر لو تو this is the third level of sampling اس تیسرے لیول کو ہم سنو بال لیول آف سیمپلنگ کہتے ہیں اب تھوڑی سی بات ہم کر لیں ایکسپریمنٹر کی ریسرچ میں کس قسم کا ایکسپریمنٹر باعث جو ہے وہ کئی دفعہ داخل ہو جاتا ہے and we have to be you have to be careful around that کہ وہ جو ہے اس کا امپیکٹ ایک نگیٹو امپیکٹ ریسرچ پہ نہ پڑے کچھ تو ڈیمانڈ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ڈیمانڈ کریکٹرسٹکس سے مراد میری جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بلٹ ہو جاتی ہیں سبجیکٹس میں around the research around what they are expected to do تو یہ بھی اگر اس چیز کو بھی چیک نہ کیا جائے تو یہ چیز بھی تھوڑا سا باعث پیدا کر سکتی ہے ریسرچ میں دوسری چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ایکویسنس ایکویسنس جو ہے وہ بیسکلی کمپلائنس کا نام ہے ایک اور نام ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ریسرچ سبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہاں میں جواب دینا زیادہ آسان ہوتا ہے بہ نسبت نام میں جواب دینا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکویسنس کہ وہ ہاں میں جواب دینا پسند کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی خاص طور پہ جب ہم ریسرچ ڈیزائنز بناتے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے آئٹمز ہیں ان کو اس طرح ترتیب میں رکھا جائے کہ وہ مکس ہوں ہر ایک کا جواب ہاں میں جو ہے کئی دفعہ یہ اگر اگر ایسے ہو جائے کہ پہلے بیس آئٹم جو ہیں ان کے سب کے جواب ہاں میں ہوں گے تو ایسے سب وہ وہ سبجیکٹس کو کچھ اس طرح مائل کر دیں گے کہ وہ اگلے بھی بیس سوال کے ہو سکتے ہیں ہاں میں جواب دینے کی کوشش کرے تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح رسپانس باعث ہے اس کا بھی ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی ایسی کوئی میسج تو ہماری طرف سے کلائنٹس کی طرف تو نہیں جا رہی جس سے کہ ان میں باعث پیدا ہو جائے کہ وہ ایک خاص انداز سے جواب دینا چاہیں میں نے فار انسٹنس دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے آئٹمس کو ایک اسکیل پہ خاص طور پہ اس پہ ان کو کہا جائے کہ ان کو ریٹ کرو تو ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں مڈل گراؤنڈ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نہ یو نو ادھر کی بات کرتے ہیں نہ ادھر کی کرتے ہیں سیف گراؤنڈ میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی سچویشن اگر نظر آئے تو ہمیشہ اس کو شروع میں ہی پلگ ان کرنا چاہیے اور بریفنگ کے ذریعے اور اور طریقوں کے ذریعے اس چیز کو چیک کرنا چاہیے دوسرا جو جو میتھڈ ہم اپناتے ہیں وہ آبزرویشنل میتھڈ کہلاتا ہے آبزرویشنل میتھڈ میں ہم ایکسپیریمنٹس یوز کرتے ہیں کیس اسٹڈیز یوز کرتے ہیں کئی دفعہ نیچرل سراؤنڈنگ میں یو you نو know, ہم لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ بیہیویئرس کو مانیٹر کرتے ہیں تو یہ جو ٹائپس آف آبزرویشنل میتھڈز ہیں ان کو ان کو پہلی ٹائپ جو ہے اس کو ہم انسسٹمیٹک آبزرویشن کہتے ہیں دوسری کو نیچرلسٹک آبزرویشن کہتے ہیں تیسری کو کنٹرول آبزرویشن کہتے ہیں اور چوتھی کو کیس اسٹڈی آبزرویشن ہم کہتے ہیں تو اب بات میں کرتا چلوں انسسٹمیٹک آبزرویشن کی ان آبزرویشن جو ہے یہ بھی ایک ایک طریقہ ہے چیزوں کو چیزوں کے بارے میں جاننے کا اور اور خاص طور پہ اس طرح کی جو آبزرویشن ہے وہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہے ڈیولپ کرنے کے وقت اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایز اے کلینیشین کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا ہے یا ایک چیک لسٹ ڈیولپ کی ہے اگر اس چیک لسٹ میں آپ کا شروع میں آئٹم کی لیول آف ڈیفیکلٹی بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ it can have a effect on the motivation of the of the subject تو بہت ضروری ہے کہ level of difficulty of items کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اسپریڈ آؤٹ کیا جائے اگر ایک ڈیفیکلٹ آئٹم ہے تو اس کے ساتھ ایک آسان آئٹم بھی ہونا چاہیے اور پریفربلی شروع کے آئٹمس تو آسان ہونے چاہیے تاکہ جو سبجیکٹس ہیں جن سے آپ وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں ان کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو ان کے پازیٹیو ایکسپیرئنسز آئیں اور وہ ایکسائٹیڈ فیل کریں اس چیز کو آگے چلانے کے لیے تو یہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے خاص طور پہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے تاکہ باعث جو ہے اس وجہ سے پیدا نہ ہو جائے اسی طرح جو دوسری سچویشن ہے اس کو ہم نیچرلسٹک آبزرویشن کہتے ہیں نیچرلسٹک آبزرویشن جو ہے یہ تھوڑی پہلے سے پلان کی جاتی ہے کہ ہم نے فلانی انوائرمنٹ میں جا کے ان لوگوں کو اسٹڈی کرنا ہے مثلا اگر آپ بچے کے اگریشن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کے اگریشن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو بریک ٹائم میں بھی اسٹڈی کریں گے ان کو کلاس روم سچویشن میں بھی اسٹڈی کریں گے تو آپ یہ پہلے ہی ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ کس کس انوائرمنٹ میں آپ ان کو اسٹڈی کریں گے اور اس اس طرح کی جو نیچرلسٹک آبزرویشن ہے اس میں اتنی چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا اس میں ایک نیچرل سراؤنڈنگ میں ہی ایک اس بچ, بچوں کی یا سبجیکٹس کی اسپونٹینیٹی کو دیکھا جاتا ہے you know what is more important is you know what are the kind of choices that they they make in that environment how they act into in that environment how they behave in that environment وہ دیکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے ایز اپ جی ایک اسپیسیفک طریقے سے دے شوڈ بھی ایکٹنگ ان دیٹ انوائرمنٹ تو یہ نیچرل آبزرویشن جو ہے یہ بڑی بہت ڈیٹا اس سے ملتا ہے اور یہ اسسمنٹس میں خاص طور پہ خاص طور پہ بچوں کے اسسمنٹس میں جب میں ڈیولپمنٹل ڈسبلٹیز کے بچوں کی خاص طور پہ اسسمنٹس کرتا ہوں یا آٹسٹک بچوں کی جب اسسمنٹس میں کرتا ہوں تو میں نے میں اس چیز کو خاص طور پہ یوز کرتا ہوں وہ اس لیے کہ ڈیٹا جو ہے ریسرچ ڈیٹا جو ہے اور ریسرچز جو ہے وہ وہ بہت سا ایویڈنس ہمیں ملتا ہے کہ ان بچوں کو جب آپ کلینک سے باہر کسی یو نو پلے ایریا میں یا کسی ویٹنگ ایریا میں یا کسی کھلے ایریا میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور ان کی پرسنالٹی کے اور بیہیویئرس کے ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ سامنے دکھائی دیتے ہیں جو کہ کلینک کی سیٹنگ میں نہیں دکھائی دیتے تو لہذا یہ اوور آل اسسمنٹ میں جو نیچرل آبزرویشن ہے نیچرلسٹک آبزرویشن جو ہے ایک اس طرح کے ماحول کی وہ اس کو مزید یو نو انرچ کرتی ہے اور بہتر ہمیں ریزلٹس یو نو اسٹیبلش کرنے میں ہمارے لیے فل ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کہ فرائڈ جس کو ہم بابا نفسیات کہتے ہیں کہ فرائڈ کی ساری کی ساری جو تھیری تھی وہ ایک نیچرلسٹک آبزرویشنس کے اوپر بیس تھی وہ اپنے پیشنٹس کی آبزرویشنس پہ بیس تھی تو آبزرویشن جو ہے اگر اگر ایک اسٹیوٹ انسان کی پرسیپشن ہو اور نظر ہو تو آبزرویشن سے بہت کچھ ملتا ہے تیسری جو ٹائپ کی آبزرویشن ہے اس کو ہم کنٹرولڈ آبزرویشن کہتے ہیں یہ نہ انسسٹمیٹک ہوتی ہے نہ یہ پیورلی نیچرلسٹک ہوتی ہے یہ کنٹرول انوائرمنٹ میں کی جاتی ہے اور اس سے ریسرچرس کو موقع ملتا ہے کچھ اسپیسیفک چیزوں کو کو دیکھنے کا اور اسپیسیفک ٹریٹمنٹس کا اثر اور امپیکٹ اسٹڈی کرنے کا تو اس سے اس قسم کی آبزرویشن سے جو کنٹرول آبزرویشن ہے بڑی انسائٹ ملتی ہے ہمیں کام کرتے ہوئے چوتھی جو آبزرویشن ہے وہ کیس اسٹڈیز کی آبزرویشن ہے مائنڈ یو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی سنگل کیس ڈیزائن کی بات کی تھی سنگل کیس ڈیزائن جو ہے وہ کیس اسٹڈی میتھڈ سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ سنگل کیس ڈیزائن میں تو باقاعدہ ایک ریسرچ ڈیزائن ہے یو نو جس کو یو نو جس میں ٹریٹمنٹ بھی انوالو ہوتا ہے اور جس کو کنٹرول طریقے سے یو نو کیری آؤٹ کیا جاتا ہے کیس اسٹڈی جو ہے یہ it is not a controlled it does not have the kind of control جو سنگل کیس اسٹڈی میتھڈ میں جن کا میں نے ذکر کیا تھا یہ بیسکلی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں کہ ہم اپنے سیشنز کا اپنے انیشل انٹرویوز کا اس کی بیسس پہ یو نو ہم ٹریٹمنٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور اس ٹریٹمنٹ کو کیری آؤٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کچھ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں اور کیس اسٹڈی جو ہے یہ بھی ایک میتھڈ ہے اچھے ہائپوتھس کو بنانے کا کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ ہمیں بڑی انٹرسٹنگ سچویشنز میں کئی دفعہ لے کے آتی ہیں اور ہاں، اور ہمارے لیے بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں کہ ہم ایسے ہائپوتھس جنریٹ کریں جن کو ہم بعد میں you know by by the use of statistical analysis جن کو ہم یو نو یا پروو کریں یا ڈسپروو کریں لیکن اس میتھڈ میں ایک چیز جو ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ it does not lead to a cause and effect relationship اس میں آپ ایک چیز کا اثر جو ہے وہ دوسرے پہ اسٹڈی نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیس اسٹڈی میتھڈ میں آپ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ جو ٹریٹمنٹ ہے آپ کی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ خاص طور پہ کیا پڑا آپ کے کلائنٹ پہ اب میں بات کرنی چاہوں گا cross sectional versus longitudinal studies کی میں نے پہلے بھی ذکر ان کا بریفلی کیا تھا لیکن کچھ چیزیں میں ہائی لائٹ اپ کرنی چاہوں گا جب ہم بات کرتے ہیں کراس سیکشنل اسٹڈی کی تو ہم بیسکلی بات کر رہے ہوتے ہیں مختلف ایج کے لوگوں کو فار انسٹنس اسٹڈی کرنا ایک چیز کے اراؤنڈ فار انسٹنس ڈپریشن کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ڈپریشن جو ہے ایک خاص قسم کا ڈپریشن سے بائی پولر ڈپریشن ہے بائی پولر ڈپریشن کا پریولنس جو ہے یہ کس ایجز میں کتنا ہے تو ہو سکتا ہے ہم ہم یو نو پندرہ سال بیس سال پچیس سال تیس سال پینتیس سال اس طرح ایک گروپ بنا لیں جس میں ہم ریپرزینٹ جو ہمارا سیمپل ہے اس میں ہم ریپرزنٹیشن ان ڈفرینٹ ایجز کی کر لیں اور اس کی بیسس پہ ہم ایک ہمیں کچھ ڈیٹا مل جائے گا جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس قسم کی جو کنڈیشن ہے جو ڈپریشن کی وہ ان ایجز میں اس کی پریولنس کیا ہے یہ جو کراس سیکشن اسٹڈیز ہوتی ہیں ذہن میں آپ یہ رکھیے یہ زیادہ تر کو ریلیشنل اسٹڈیز ہوتی ہیں اس میں آپ دو دو ویریبلس کا آپس میں کو ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے لیکن کئی دفعہ اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا بھی ویریبل ورک کر رہا ہو تو اس کو ہم کنٹرول نہیں کرتے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی سامنے کئی دفعہ نظر آتا ہے اور مائنڈ یو جب مختلف ایجز میں ہم گروپس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں یا گروپ میں مختلف ایج کے لوگ ہوتے ہیں تو جو امپیکٹ ہوتا ہے اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز کا افیکٹ بیس سے تیس سال کے لوگوں پہ یہ ہوگا یا یہ ایک پروسیس ہوگا ہم یہ کہیں گے کہ جی، بیس سال کے لوگوں پہ بھی یہ امپیکٹ اس کا ہوتا ہے تیس سال پہ یہ ہوتا ہے امپیکٹ اگر تیس سال کا کوئی ہے ایز اپوز ٹو دس جو لانگیٹیوڈل اسٹڈی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے لانگیٹیوڈل اسٹڈی میں آپ ایک ہی سبجیکٹ کو over a longer period of time study کرتے ہیں تو اس میں آپ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو ڈپریشن جو ہے مثلاً پولر ڈپریشن ہی کی اگر ہم مثال لے لیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو بائی پولر ڈپریشن جس کا ڈائگنوز بیس سال کی عمر میں ہوا وہ وہ جب اکیس سال کا ہوا تو اس کی یہ کنڈیشن تھی جو بائیس سال کا ہوا تو یہ تھی پچیس سال کا ہوا تو یہ تھی تیس سال کا ہوا تو یہ چیزیں اس میں آئیں تو وہاں پہ ہمیں جو ڈیٹا ملے گا وہ اس انداز سے بڑا میننگ فل ہوگا کیونکہ اس میں ہمیں ایک قسم کی ایک ایک ٹریک ملے گا ایک ہسٹری سی مل جائے گی ایک پروسیس نظر آ جائے گا اس کنڈیشن کا جو ڈپریشن کی تھی اور اس پروسیس میں ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ اس کے ساتھ اس نے مختلف وقت پہ پھر کیا کیا ٹریٹمنٹ لی فار انسٹنس کہ اس نے میڈیسنل ٹریٹمنٹ اگر تین سال لی تو اس میں اس کی جو بیماری تھی یا کنڈیشن تھی اس میں کیا چینج آئی اگر اس نے تھراپیوٹک جو تھی ٹریٹمنٹ وہ اگر دو سال لی تو اس سے کیا چینج اس میں آئی اینڈ سو فورتھ اس میں جو ایک چیز ہے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں جس کے بارے میں اکثر ریسرچرز بات کرتے ہیں وہ ایک تو ٹائم کمٹمنٹ ہے کہ اس میں آپ کو ایک اچھا خاصا لمبا ٹائم کمٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ اس کا فائنینشلی اس کی وائبلٹی ہے یا اس کا ایکسپینسو ہونا ہے کہ it is sometimes not very easy for individuals to carry out such a research on long term basis اور تیسرا ایک کئی دفعہ جو اس کا کہہ لیجیے نگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے ریسرچ ڈیزائن میں کوئی کوتاہی یو نو شروع میں کر لی تو پھر اسی کوتاہی کے ساتھ آپ کو کئی سال آگے چلنا پڑتا ہے پھر آپ اس کو امینڈ نہیں کر سکتے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تھرڈ ایلیمنٹ دیٹ آلسو اب میں ایک چوتھے ایلیمنٹ کی بات کرنی چاہوں گا وہ ہے سیمپل کی سلیکٹنگ کا ایلیمنٹ سیمپل کی سلیکشن کا ایلیمنٹ جو ہے یہ اس کا ایک it's a very important element کیونکہ how you choose the sample really determines کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی جو ہے وہ کتنی ہوگی اور اس میں چوزنگ دا سیمپل میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو سیمپل ہے یہ ایک اس انداز سے چوز کیا جائے کہ یہ آپ کے ہائپوتھسس کو کو ڈائریکٹلی اس کے کوشچن کو پروو کرنے میں ہیلپ فل ہو اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کراس سیکشن سے لیا جائے یہ بڑا یہ یہ بالکل اس کو آپ محدود نہ کر دیں کسی ایک پاپولیشن کے اوپر بلکہ اس کا جو اسپریڈ آؤٹ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اسی طرح جو ایک اور اگلا جو اسٹیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹنگ ہائپوتھس یہ اب آپ نے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ہم نے پہلے پہلی جو ہمارا اسٹیشن تھا وہ ہائپوتھس بنانے کا تھا اس کے بعد ہم نے میتھڈالوجی کی طرف آئے ہم نے سوچا کہ ریسرچ ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے پھر ہم نے سوچا کہ ڈیٹا کلیکشن کے کیا میتھڈ ہونے چاہیے پھر ہم نے سوچا کہ آیا یہ کراس سیکشنل اسٹڈی ہونی چاہیے یا لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہونی چاہیے پھر ہم نے سیمپلنگ کے بارے میں یو نو طے کچھ امپورٹنٹ کوشچنس جو تھے ان کو طے کیا ایشوز کو طے کیا اب ہم پھر آتے ہیں ٹیسٹنگ ہائپوتھس پہ جب ڈیٹا سارا اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد it is very very essential کہ اب ہم اس کو یو نو کوئی میننگ فل شکل دیں اور وہ جو میننگ فل شکل ہے وہ اس میں اسٹیٹسٹکس کا جو یوز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے you know what kind of statistics we use whether we use analysis variance whether we use ANOVA whether we use chi square whether we you know I mean یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ایگزیکٹلی exactly آپ کیا چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اس جنکچر پہ جب میں اسٹیٹسٹیکل انالیسس کی بات کرتا ہوں تو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے کسی بھی ریسرچ کو کیری آؤٹ کرنے میں اس میں ہمیں ایک پرابیبلٹی بھی دیکھنی کر اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے ہمیں کو ریلیشن کو ایفیشینٹ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ یہ یہ جو ہم نے ریسرچ کیری آؤٹ کی ہے اس کی جو اس کی جو سگنیفیکنس لیول ہے آیا وہ پوائنٹ زیرو فائیو لیول سے کم ہے یا زیادہ ہے اکثر اوقات جب ہم اسٹیٹسٹکس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم point zero five level of significance کو ذہن میں کنسیڈر کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ کچھ کلینکل ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پہ ہم اس سے کم بھی سگنیفیکنس کا جو لیول ہے اس کو بھی پرابیبلٹی کا جو لیول ہے اس کو بھی ہم سگنیفیکنس دے دیتے ہیں اور یہ خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ کا سیمپل سائز چھوٹا ہو تو پھر آپ probability point zero five level پہ رکھتے ہیں لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیمپل سائز بہت بڑا ہے تو جب سیمپل سائز بہت بڑا ہو جائے تو پھر آپ کی پرابیبلٹی جو ہے وہ اس سے کم لیول پہ بھی آپ اس کو سگنیفیکنٹ تصور کر سکتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی کچھ سگنیفیکینس کے لیول پہ اب جو آخری جو اس کا سفر کا اسٹیپ ہے اس پروسیس میں اس کو ہم کہتے ہیں interpretation and disseminating findings interpretation of the findings and and then use of of the results یہ فائنل اسٹیپ ہے ریسرچ میں اور یہ بڑا ایک اہم یو نو اسٹیپ ہے کیونکہ اب اس اسٹیپ پہ پہنچ پہنچنے تک آپ نے سفر اچھا خاصا اپنا سفر جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوتا ہے اب اس جنکچر پہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو بھی آپ کی فائنڈنگ ہے اس فائنڈنگ کو آپ ایک میننگ فل شکل دیں اور میننگ فل شکل جو ہے وہ آبویسلی ایک آرٹیکل کی شکل میں اکثر اوقات دی جاتی ہے کئی دفعہ اگر آپ جو ریسرچ ہے وہ اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس کے لیے ڈیسیٹیشن کے لیے اگر آپ نے کی ہو تو پھر آپ ڈیسیٹیشن لکھتے ہیں اگر آپ نے وہ ماسٹرس لیول پہ اپنی تھیسس کے لیے ریسرچ کی ہوتی ہے تو پھر آپ ایک تھیسس کمپائل کرتے ہیں جو ایک ڈاکومنٹ کی شکل بذات خود بن جاتی ہے لیکن اکثر اوقات جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کا مقصد ریسرچ کیری آؤٹ کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک آرٹیکل کا کی شکل میں جرنل میں پبلش کرے اور جو ملک کے کلینکل سائیکالوجسٹ کے ایریا کے جو جرنلز ہیں اس میں ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ان ان آرٹیکلس کو پبلش کریں بٹ مائنڈ یو ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ آرٹیکلس کی پبلیکیشن جو ہے یہ ایک ڈیفینیٹ ایک آبجیکٹو تو ہوتا ہے ہر ریسرچر کا اور کلینیشین کا تاکہ وہ اپنی اپنے کام کو شیئر کرے اپنی کمیونٹی میں وہ اور لوگوں تک اپنی میسج کو پہنچا سکے اور اور لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکے ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس یہ جو ریسرچ ہے یہ یوز ہو سکے in the improvement and betterment of mankind یہ ایک ایسا ایم اور آبجیکٹو ہے جو ہر ریسرچ کے پیچھے کلینکل کلینیشن کے یا کلینکل ریسرچر کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ریسرچ ہے وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر ریسرچر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکے یا وہ کوئی ایسی ایسے پہلو نکال سکے اپنی ریسرچ کے ذریعے جس کی جس کا ایک ریپل جس کا ایک ایک ریپرکشن جو ہے وہ کمیونٹی پہ جائے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو ریسرچ ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ ضرور کمیونٹی میں شیئر ہونے چاہیے اور ان کو آگے پہنچانا چاہیے اس سے یہ ہوتی ہے کہ پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں تو یہ تو وہ چھ پہلو تھے اس سفر کے جن کی میں نے آپ سے جن جن کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایسے ایشوز کا جو جن کا ہم ریسرچ ایتھکس کے حوالے سے دیکھنا چاہیں گے آپ کو یاد ہے کہ میں نے کلینکل پریکٹس کی ایتھکس کا ذکر پہلے اپنے ایک پریویس لیکچر میں کیا تھا اور کافی ڈیٹیل میں کلینکل ایتھکس کی بات کی تھی لیکن اب میں بات کرنی تھوڑی سی چاہوں گا ریسرچ ایتھکس کی ہر کام چاہے وہ کلینکل ورک ہو یا ریسرچ ورک ہو اس میں کچھ ایسے موٹے موٹے اصول اس کے ہوتے ہیں کچھ ایسے رولز ہیں جو کہ ہماری سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے over many many years of hard work you know develop کیے ہوئے ہیں تو جو ریسرچ ہے وہ ان موٹے موٹے اصولوں کو ان کلینکل اس کوڈ آف ایتھکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیری آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہم اپنے سبجیکٹس کا چاہے وہ سبجیکٹس انسان ہوں یا وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ اینیملز ہوں ہمیں ان کے یو نو رائٹس کا اور ان کی بہتری کو پروٹیکٹ اور سیف گارڈ کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اسی طرح ہمیں جو اپنی ریسرچ ہے وہ جس بھی ہم معاشرے میں یا ماحول میں یا ملک میں یا کلچر میں ہوں اس کے رولز کو اس کے لاس کو بھی ذہن میں رکھ کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی ان آرگنائزیشنس کا جہاں پہ ہم یہ کیری آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے اسی طرح ہمیں یہ بھی ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ جن سبجیکٹس کو ہم اپنی ریسرچ میں انوالو کریں ان کو پہلے ڈیٹیل طریقے سے ان کی بریفنگ کریں یہ جو بریفنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک قسم کا ہمیں تاکہ کنسنٹ مل جائے اپنے سبجیکٹس کا ان کو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہم ہم ہمارا جو ہماری جو ریسرچ ہے اس کا مقصد کیا ہے اس سے what is it that we are wanting to you know establish پھر ہمیں انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان کا کس قسم کی کمٹمنٹ ہم ان سے مانگیں گے کہ مثلا ایک ریسرچ اگر تین مہینے چلنی ہے تو ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ جو ریسرچ ہے اس کا جو مدت ہوگی وہ تین مہینے کی ہوگی پھر ہم ان سے یہ بھی طے کر دیں کہ یہ جو ریسرچ یہ جو ریسرچ ہے یہ کتنے سیشنز میں کیری آؤٹ ہوگی جب میں سیشنز کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب ایکچولی ٹائمنگ کے اراؤنڈ بھی ہے کہ جو سیشن ہوگا ریسرچ کا وہ کتنی دیر کا ہوگا کون کون سے دن انہیں آنا ہوگا اور وہ ٹائم کیا ہوگا یہ سارا کچھ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ تاکہ ایک کانٹریکٹ سائن ہو سکے ورچولی ہمیں ریسرچ کیری آؤٹ کرنے سے پہلے اپنے سبجیکٹس کے ساتھ ایک ایک ڈاکومنٹ ہمیں لکھ کے انہیں دینا ہوتا ہے جس سے انہیں یہ کلیئر اندازہ ہو جائے کہ what is it they are really getting into البتہ کئی دفعہ کچھ چیزیں ہمیں ان سے چھپانی بھی پڑتی ہیں اس کو ہم ایک تھوڑا سا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈسپشن بھی ہمیں انوالو کرنی پڑتی ہے یہ خاص طور پہ ان ریسرچز میں ہمیں اس کا اس کو لاگو کرنا پڑتا ہے یا استعمال کرنا پڑتا ہے جہاں پہ ہم ایک ایسا بیہیویئر اپنے کلائنٹ کا اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم اسے پہلے سے بتا دیں گے کہ ہم اس چیز کو تمہاری اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ گارڈیڈ ہو جائے وہ اس چیز کا اظہار ہی نہ کرے تو وہ بھی ریسرچ پرپزز کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا تو اس طرح کی سچویشن میں اف ایٹ آل کوئی مینوپولیشن یا ڈسیپشن ہم انوالو کریں تو وہاں پہ یہ ہم پہ فرض بنتا ہے کہ the moment the research project اور the testing you know is over تو ہم ایک ڈی بریفنگ کریں ہم اپنے سبجیکٹس کو بلا لیں اور ہم انہیں بتائیں کہ بھائی یہ ایک چیز ایسی تھی جو ہم نے پہلے تمہیں صحیح نہیں بتائی اور اس کا صحیح نہ بتانے کی یہ وجہ تھی یہ ڈسیپشن اگر پہلے شیئر کر دی جاتی تو اس صورت میں دیر واز اے پاسبلٹی کہ وہ نتائج یا وہ ریزلٹس یا وہ اسپونٹینیٹی جو ہم اپنے کلائنٹس میں یا اپنے سبجیکٹس میں دیکھنا چاہتے تھے وہ ہمیں نظر نہ آتی تو اس لیے یہ چیز اس جنکچر پہ شیئر نہیں کی جاتی اب میں کنکلوڈ کرنے کرتے ہوئے میں دو چار موٹی موٹی باتیں یہ کرنی چاہوں گا کہ ایک تو بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی ریسرچ کیری آؤٹ کی جائے کہ انفارمڈ کنسنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ سے لیا جائے ان ادر ورڈ سبجیکٹس کو سارا کچھ بریف کر کے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا ریسرچ جس میں وہ شامل ہو رہے ہیں اس کی کیا رسپانسبلیٹیز ان کی بنے گی اور ہماری رسپانسبلیٹیز کیا ہیں اور کن چیزوں پہ ریسرچ ہم کیری آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ان کو ری ایشور کرنا ہوتا ہے کہ ہر کام ہر چیز جو ریسرچ میں کیری آؤٹ ہوگی وہ کانفیڈینس اس کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی جائے گی وہ لوگوں تک نہیں جائے گی وہ جو کچھ ان کی پرفارمنس ہوگی وہ اوروں سے شیئر نہیں ہوگی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کانفیڈینشیلٹی از ویری امپورٹنٹ کیونکہ اگر یہ ڈر ہو لوگوں کو کہ جو ہم یہاں بات کریں گے وہ آگے باہر چلی جائے گی لوگوں تک چلی جائے گی تو وہ پھر کھل کے آنیسٹلی اپنا اوپینین کئی دفعہ نہیں دیتے اسی طرح ڈسیپشن بھی جس کی میں نے پہلے بات کی تھی اس کو بھی اپروپریٹلی یوز کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ان اپروپریٹ یوز ڈسیپشن کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو پھر ایک نگیٹو بات بن جاتی ہے اور پھر اینڈ میں انفارمیشن اور ڈی بریفنگ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے as researchers as clinical psychologist کہ ہم اس انفارمیشن کو کسی بھی غلط استعمال میں نہ لائیں تو اس طرح by conducting such researches clinical psychologist have made significant contributions to the scientific study of human behaviour